السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی میری آواز آ رہی ماشاء اللہ جی۔ ہاں، فراز بھائی کیسے ہیں مجن بھائی سب بھائی ٹھیک ہیں امید ہے کہ پچھلا دن جو ہے آپ لوگوں کا اچھا ہی گزرا ہوگا سب خیریت ہے نا ہے بدارن اور میرا خیال ہے دراصل تو ہم لوگوں کو شروع کرنا چاہیے دیکھتے ہیں کون کون سا موجود ہے کون کون نہیں ہے ذرا ہاتھ بلند کر مارے تاکہ ماشاء اللہ زندہ باد ملن بھائی تو سب سے آگے الحمد للہ الحمد للہ یہ سننے کے لیے ایک آدمی بھی کافی ہے صحیح بات ہے اگر چند آدمی اگر سن لیں تو بہت بڑی بات ہے یہ تو آپ لوگوں کا بہت بڑا دل ہے کہ آپ لوگ مجھے جیسے غریب آدمی کو سنتے ہیں ورنہ کیا کہاں میں اور کہاں آپ لوگ آج ماشاء اللہ دین کے ہیں دین کے لیے وقت دیتے ہیں اور اس روم کو خصوصی طور پر آپ لوگ وقت دیتے ہیں یہ بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی بات ہے یہ ہم لوگ دیکھو ہو نا دنیا میں بہت سے افراد جو ہیں وہ ایسے کاموں میں مشغول ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں تو آپ لوگ اپنا وقت نکال کے اس روم میں تشریف لاتے ہیں اپنے پیارے پیارے نورانی بیانات سے مستفید فرماتے ہیں ناطے پلے کرتے ہیں تقریریں پلے پلے کرتے ہیں خود پڑھتے ہیں یہ یہ بہت بڑی شہادت ہے بہت بڑا کام ہے نیکی کا باہر کے آپ الحمد للہ رب العالمین اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں اور درس کو شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور جو ساتھی آ رہے ہیں آپ دیکھتے جائیں کہ کون اپنا ہے کون نہیں ہے تو اس حساب سے انشاءاللہ شاء آپ لوگ چلتے رہیں گے تو گرامی قدر آج تو ابھی دس منٹ باقی بھی ہیں درس میں لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں آپ بہت تعداد میں موجود ہیں آپ دوست تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے الحمد للہ الحمد للہ یو وسلم و عباده نالا نصطف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 وعلى آلك يا يا سيدي نبي گرامی قدر آج بخاری شریف کی باب وحی کی کتاب الوحی کی حدیث نمبر چار کے بارے میں عرض کروں گا اور سب سے پہلے اس حدیث کو سماعت فرمائے حدثنا محمد اسماعیل قال اخبرنا ابو عوانہ قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وما كان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأنا أحرقهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرقهما وقال سعيد أنا أحرقهما كما رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, عنهما يحرقهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه قال جمعه لك في صدرك ان تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أتاه جبريل استمع فإذن طلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه گرامی قدر ترجمہ سماعت فرمائیے گا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے بارے میں لا تو ہر ایک ہی لسان کلتا جرا کی تفسیر میں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تنزیل پر شدت محسوس کرتے تھے اور لوگوں کی طرح ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں ہنی یعنی کیسے فانا احرقهما لك كما كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يحرقهما اس طرح کے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ ہلاتے تھے وقال سعید انا احرقهما كما کما ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہر ریت نما فانزل اللہ تعالی حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹوں کو فرمایا کہ میں اونٹوں کو ہلاتا ہوں جس طرح میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹوں کو ہلاتے ہوئے دیکھا ہے وہ دونوں اونٹوں کو ہلایا اور اس کے متصل بار یہ آئے کریمہ نازل ہوئی لا تو ہر لسانك لتعجل به ان علينا جمعه قرانا جم اور تم یاد کرنے میں جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے کال جم آک پیس پد أن تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا أن تقرأ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فرمایا خود کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور آپ اسے خود بخود پڑھنے لگیں گے تو جب ہم اسے پڑھ چکے تو اس وقت آپ پڑھے ہوئے کی اتباع کریں تو ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ اسے کان لگا کر سنیں بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر کرنا ہمارے ذمے ہے اور پھر ہمارے ذمے ہے کہ آپ اسے پڑھیں فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کا عطا جبریل استعمیر فَإِذَنْ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قَرَأَهُ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین بنی لے کر آتے تو آپ خاموش سنتے اور جب چلے جاتے تو جسے جیسے انہوں نے پڑھا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسی طرح پڑھتے یہ حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے اب حدیث کے راویوں کے بارے میں سماعت فرمائیے گا اور اس اس حدیث کا انشاءاللہ درس میں بہت سے مسائل آپ کے لیے مفید بھی ہوں گے اور ایک ایسا مسئلہ اس کے اندر زیر بحث لایا جائے گا جو آپ کو روزانہ جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ مسئلہ یہ مسئلہ ہے کہ قرات خلف الامام میں ایک لفظ بولا جاتا ہے انصاف اور اجتماع کا لفظ بولا جاتا ہے اور وہ دونوں لفظ جو ہیں اس حدیث میں موجود ہیں اور دونوں کا طریقہ جو ہے وہ بھی اس حدیث میں موجود ہے اور حضور علیہ اللہ والسلام کے اس فرمان کے تحت جو ہے انشاءاللہ اجتماع اور انصاد کا معنی بھی عرض کیا جائے گا اور آپ لوگ انشاءاللہ شاء اللہ عزیز بفد نے ہی کہا اگر اس کو یاد رکھیں گے تو کبھی خفا کے خلف الایمان میں آپ جو ہے کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ یہ آج کا درخت جو ہے خصوصی طور پر یہ دونوں مانوں پر روشنی ڈالی جائے گی ان شاء اللہ حضیض ہی آ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے پانچ راوی ہیں اور سب سے پہلے جو راوی ہیں ان کا نام ہے موسا بن اسماعیل اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو سلمہ ہے اور آپ بسری ہیں اور زکی آپ کو کہا جاتا تھا کیوں کہ آپ آپ کو بتو زکی کی طرف نسبت تھی اور انہیں بتو بتوزک کی طرف اس لیے منسوخ کیا جاتا ہے کہ آپ بطو زخمی والوں میں سے کسی کے گھر ٹھہرے تھے ابو حاتم نے کہا ہے کہ انہوں نے بتو زخم میں ایک مکان خریدا تھا ابن ناصر نے کہا وہ مرغیوں کے جگر اور کلب وغیرہ یعنی دل وغیرہ فروخت کیا کرتے تھے اور سن دو سو تیئیس ہجری میں رجب کے مہینے میں آپ کا وشال ہوا ہے یہ پہلے راوی تھے اور دوسرے راوی جو ہیں ان کا نام ابو اوانا ہے اور یہ مشہور امام ہے امام ابو امانا اور ان کا نام وبا بن عبداللہ یہ شکری ہے اور آپ ہی کو پنبی بھی کہا جاتا ہے واقعی بھی کہا جاتا ہے انہوں نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور ابن سیرین پور کو دیکھا ہے اور محمد بن منقدر سے ایک حدیث روایت کی ہے افغان نے کہا ہے کہ ابو اوانا سکہ راوی ہیں اور ایک سو چھہتر ہجری میں آپ فوت ہوئے ہیں اور اس کے تیسرے راوی جو ہیں وہ ہیں بن ابو عائشہ اور انہیں کی کونیت جو تھی وہ ابو الحسن ہے اور کوفہ کے رہنے والے ہیں اور انہیں ہمدانی بھی کہا جاتا ہے اور سفیان سوری رحمت اللہ علیہ ان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے چوتھے راوی جو ہیں ان کا نام ہے سعید بن جبیر آپ کوتی اسدی ہیں اور بلا کے اعتبار سے بنی بارب کی طرف سے منصوب ہیں اور ان کی بزرگی اور رپاط علمی پر سب کا اتفاق ہے آپ بہت بڑے عادت تھے حجاج بن یوسف نے انہیں سن پچانوے ہجری میں اور شابان کے مہینے میں ظلمن شہید کر دیا تھا اور شاہ و حجات کے چوکیدار خلف بن خلیفہ بیان کرتا ہے کہ جب سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ ہو کا سر زمین پر گرا تو اس سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں سنائی دیتی تھی اور فصیح زبان میں تین دفعہ جو ہے انہوں نے تین بار کرنا پڑا اور ان کو قتل کرنے کے بعد شہید کرنے کے بعد حجاج بن یوسف جو ہے چند دن زندہ رہا لیکن ان کو شہید کرنے کے بعد کسی کو قتل نہ کر سکا آپ بہت بڑے تابعی ہیں اور آپ نے ایک مرغ رکھا ہوا تھا رات کو اس کی آواز پر بیدار ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے ایک روز اس مرغ نے صبح کے وقت آواز نہ نکالی حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نماز تحجد ادا نہ کر سکے نماز نہ پڑھ سکے جس سے انہیں بہت صدمہ ہوا تو دعا کی اللہ سے اللہ اس کی آواز ہی کو ختم کر دے اور اس کے بعد جو ہے کبھی بھی کبھی بھی وہ مرد جو ہے آواز نہ نکال سکا یعنی آپ صاحب کرامت بزرگ تھے اور اسی روایت کے پانچویں راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور انہما آپ کو اس امت کا ہبر کہا جاتا ہے اور کثرت علم کے سبب سے آپ کو بہر کہا جاتا ہے یعنی آپ اس امت کے بہت بڑے عالم اور علم کے سمندر ہیں اور آپ کی کونیت جو ہے ابو العباس ہے آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زاد بھائی ہیں آپ کی والدہ ام المؤمنین میں رضی اللہ تعالی انہا کی حقیقی بہن ام الفضل رضی اللہ تعالی انہا ان کے ساتھ زیادہ ہیں اور آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا فرمائی ہے اے اللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ابن عباس قرآن کے ترجمان ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ ان کی جلالت و علمی کے باعث ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے اور اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے اور ایک بات خاص توجہ کے قابل ہے کہ آپ عبادلہ اربا میں سے تھے یعنی چار یعنی چار عبداللہ یعنی عبداللہ ابن عباس عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمرو آپ ان چار میں سے ایک ہیں اور امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ نے آپ ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت احادیث روایت کرنے والے چھ صحابہ ہیں اور ان چھ صحابہ میں سے ایک حضرت ابو ارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرے جو ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہے تیسری سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ حضرت انس بن مالک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے منہ میں آپ دہن شریف ڈال کر آپ کو گھومتی دی تھی آپ ہجرت سے تین سال پہلے آپ کی جناب والا ولادت ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وشال کے وقت ان کی عمر تیرہ سال تھی اور اٹھاٹ ہجری میں طائف میں فوت ہوئے ہیں اور محمد بن حنفیہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہزار چھ سو سات حدیثیں روایت کی ہیں اور جن میں سے بخاری نے دو سو پندرہ حدیثیں روایت کی ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے چودہویں چاند کا رات دیکھا تو عبداللہ بن عباس کے چہرے کا حسن یاد آ جاتا تھا آپ آخری عمر میں نبینا بنائی سے معروف ہو گئے تھے اس طرح ان کے والد حضرت عباس اور دادا حضرت عبد المطلب بہت خوبصورت تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ان بہت رویا کرتا کرتے تھے حتیٰ کے آنسو سے آپ کی رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے رضی اللہ تعالی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل حدیث کی کتاب کتابوں میں بہت سے ہیں اور کیوں کیونکہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چاچا کے بیٹے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان سے ہیں اور حضور علیہ سلاۃ والسلام سے خصوصی نسبت ہے ان کو اور واقعی نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب قریش نے بنو ہاشم کو شعیب مکہ میں محاصرہ کیا تھا اور محصور کر دیا تھا تو اس وقت اس شعیب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ پیدا ہوئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جیسا جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ان کی عمر جو ہے وہ تیرہ سال کی تھی اور ابو الحسن مدائنی نے حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ ابن عباس ہمارے پاس بکرا میں تشریف لائے اور عرب میں ان جیسا باوقار عالم اور بہترین لباس پہننے والا اور خوبصورت با کمال کوئی نہیں تھا ابن یورس رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ افریقہ میں حضرت عبداللہ بن سال کے ہمارا ستائیس ہجری میں ان لڑے اور ابن مندرا نے کہا کہ آپ کا رنگ سفید اور سرخی مائل تھا کافی لمبا تھا اور جسیم اور خوبصورت تھے اور سر کے بال کانوں تک رہتے تھے اور آپ مہندی لگایا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے وہ عبداللہ بن عباس کے قریب ہو کر کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے دعا کرتے دیکھا ہے اور تمہارے سر پر مسا کر کے اور اپنا لاد دہن شریف تمہارے منہ میں ڈالا تھا اور فرمایا اللہ تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کی تعویل قرآن کا علم عطا فرما حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کی طریق سے اور داود بن ابھی ہند ہند کے ذریعہ سے امام شاہ بن رحمت اللہ سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے گھوڑے کی رکاب پکڑ لی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے اے میرے نبی کے چاچا کے بیٹے ایسا مت کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے کہا ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم علماء کا اس طرح احترام کریں یہ سن کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر چوم کر کہا ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت کرام کا اس طرح ادب و احترام کریں اکرما نامی جو ہے وہ غلام تھا خادم تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ بیان کرتا ہے کہ علی المرتضا کرم اللہ وجہ الکریم نے لوگوں کو جلا دیا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خبر پہنچی اور کہا ایسا آگ سے آزاد دینا صرف اللہ کی شان ہے جب سیدنا علی المرتضا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو معلوم ہوا تو کہا اے امول فضل کا بیٹا علم میں بخور ہے اور بخور جو ہے وہ خوشبو دار جو ہے دھونی جو ہے اسے کہا جاتا ہے جس کو جلانے سے اور جس کو ہیٹ دینے سے اس سے خوشبو نکلتی ہے حضرت علی المرتضا کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کو بخور کہا ہے اور اور دوسرا معنی یہ ہے کہ بہور کا لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ جمع ہے بہر کی بہر کہتے ہیں سمندر کو اور غوات ہیں یعنی سمندروں میں گوتا لگانے والے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہو ہماری عمر پاتے تو ہم سے کوئی اس کے برابر نہ ہوتا امام احمد رحمت اللہ علیہ آپ نے بیان ہے کہ ابن عباس قرآن کریم کے بہترین ترجمان ہے ابو معین نے حمزہ بن ابی محمد کے قریب سے عبداللہ بن دینار رحمت اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کے بارے میں پوچھا رب اپنا ہما کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے کہا ابن عباس کے پاس جاؤ اور ان سے دریافت کر کے مجھے بھی بتلا دینا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آسمان ملے ہوئے سے بارش نہیں برستی تھی زمین بھی سخت تھی سبزی نہیں اگتی تھی تو آسمانوں کو بارش کے ساتھ زمین کو سبزہ ہوا کے ساتھ علیحدہ علیحدہ کیا تو وہ شخص ابن ابا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا یہ تفسیر بیان کی تو انہوں نے کہا ابن عباس کو حتمی واقعہ ہی علم عطا کیا ہے اور میں ابن عباس کا قرآن کریم کی تفسیر کرنے پر تعجب کیا کرتا تھا تو معلوم ہوا کہ ان کا قرآن ان کو قرآن کا علم دے دیا گیا تھا یا بن سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے تو ابو حیرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس امت کا عالم فوت ہوا ہے شاید اللہ تعالیٰ ابن عباس کو ان کا خلیفہ بنا دے اور بہت سے فضائل جو ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے لیکن یہ مختصر سے حالات اس لیے کیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل بے شمار ہیں اور بے شمار فضائلوں کے حامل جو ہیں اور وہ اس امت کے ہبر ہیں ان سے یہ حدیث روایت ہے اور حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں دیگر صحابہ صرف دیگر کے ساتھ ساتھ جناب والا یہ اس حدیث کے راوی ہے اور حدیث کیا ہے حدیث کے الفاظ وہ پرانی کریم کی تفسیر ہے جس کا دل میں کر چکا ہوں اور اس کی عبارت جو ہے وہ بھی پڑھ کر سنا چکا ہوں اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں یہی بات جو تھی تو اب یہ ہے کہ اس عزیز کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی میں جب وہی نازل ہوتی تو آپ عظیم شدت محسوس فرماتے کیونکہ وہی دونوں قسمیں وہی کی شدید تھی لیکن ایک قسم دوسری قسم سے زیادہ شدید تھی جیسا کہ پہلی احادیث میں گزر چکا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وہی کے وقت اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے اور اسے یاد کرتے جاتے آپ بکثرت اس طرح کرتے تھے اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے اپنے ہوٹوں کو حرکت دے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوٹوں کی حرکت اور وضاحت کی اور یا سنت کی ادائیگی کی طرح کہ اس طرح حضور علیہ السلاط وسلام اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے یہ صحابہ کا طریقہ تھا جب بھی میرے نبی علیہ السلام کی کوئی بات بیان کرتے حضور علیہ وسلام کا کوئی فیل بیان کرتے تو جیسے میرے نبی علیہ السلام نے کیا ہوتا اور اسی طرح اس کو بیان فرماتے اسی اسی لیے حضرت اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اسی طرح ہوٹ اٹھائے اور وہ ہونٹ ہلائے جس طرح آقا علیہ السلام نے ہونٹ ہلائے تھے اور ابن فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آنا فانا ہر ریکو ہما لتا کما آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر ریکو ہما حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں اس طرح ووٹ ہلا کر تمہیں دکھاتا ہوں جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ووٹ ہلاتے ہوئے دیکھا ہے لیکن لیکن پھر یہی بات نہیں ختم ہوئی پھر ان سے جو روایت کرنے والے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے انہوں نے بھی کہا کہ میں تمہیں ایسے ہوڈ ہلا کر دکھاتا ہوں جس طرح میں نے ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ کو ہوں ہلاتے ہوئے دیکھا ہے یعنی صحابی نے حضور علیہ سلاد و سلام کی سنت ادا کی اور تابعین نے صحابی کی سنت ادا کر کے ہمیں درد دیا کہ حضور علیہ سلاد و سلام حضور علیہ سلاد و سلام آپ کا نامی نامی جب اس میں گرانی آ جائے آپ کا ذکر جمیل آ جائے صحابہ سے جس طرح آپ لوگ سنیں اپنی شکل و صورت ویسے ہی بنا کر ایسے ہی انداز میں بیان کیا تو اور اس میں آیت ہے لا تو ہر بھی لسان کا لسا جلا بھی ان جم جمع قرآنا کالا جمع لطفی سب رکان تک پیدا کرانا قرآن کالا پست لہو یہ بات یاد رکھے اس حدیث کے الفاظ ہیں جو اصل لفظوں کی طرف میں جانے والا ہوں وہ یہ ہے کالا میں لہو و ان لفظ ہیں اور یہ دو لفظ جو ہیں ان کو محل نظا بنایا جاتا ہے فاتحہ خلف ایمان میں اور ان دو لفظوں کو ہم نے لغت کی کتابوں سے دیکھنا ہے اور ان دونوں لفظوں کو ہم نے اما دین کے اخبار سے دیکھنا ہے کہ یہ دونوں لفظوں کا معنی کیا ہے تاکہ آئندہ دروس میں جب وہ وہ حدیثیں آئیں پاتے خلف الامام والی تو یہ معنی آپ لوگوں کے پیچھے نظر ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اجتماع فسٹ مین لہو انس کال فستا میں لہو و انست یہ دونوں دونوں پرانی کریم میں لفظ موجود ہے اور اجتماع کا معنی ہے معنی سننا نہیں ہے بلکہ معنی ہے کان بھرنا توجہ کرنا اور قرار سنی جا, جا, جاتی ہو یا نہ سنی جاتی ہو اور اس کا معنی ہی یہی ہے کہ کان بھرنا اور متوجہ ہونا کوئی کہے کہ اس کا معنی سننا ہے تو بالکل غلط ہے اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عادت یہ تھی کہ جب سلسلہ جہاد کسی قصبہ یا شہر پر حملہ کرنا چاہتے تو پہلے توجہ فرماتے اگر آزان کی آواز سن لیتے تو حملہ نہ کرواتے ورنہ حلہ بول دیتے اور یہ حدیث جو ہے مسند ابو اوانا میں موجود ہے اور جن کا ذکر اسی صنعت میں موجود ہے جن کا ترجمہ میں پہلے پیش کر سکا ہوں کر چکا ہوں حضرت ابو عوانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے بارہویں شریف میں حدیث موجود ہے ابو ابو داود تیارسی میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وکان یس ٹن ہو یا جانا پر انسانیہ اضام آنا جی حضور علیہ سلاد و سلام پہلے توجہ کرتے اگر یعنی غور سے غور فرماتے کہ اگر اس گاؤں سے اس کریا سے اس شہر سے اذان کی آواز سن لیتے تو حملہ نہ کرتے ورنہ ہلّا بول دیتے اور قرطبی پڑھنے والا طالب علم جو ہے وہ بخوبی اس بات کو جانتا ہے اور اس عمر سے واقف ہے کہ تقسیم شیو الا سے ہی وہ علا غیر ہی محال ہے اگر اجتماع اور سما ایک ہی معنی ہو تو حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ آزان سنتے تھے تو اگر آپ سن لیتے تو حملہ نہ کرتے ورنہ حملہ بھی کر دیتے تو پہلے اذان سن لی ہوتی تھی پھر اگر اذان سن لیتے تو کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہی بے بےمان ایسا ہو جاتا ہے تو حملہ نہ کرنے والا حملہ حملہ کر دیتے اور پہلے جناب والا جس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماع کمانا ہے کان بھرنا اور توجہ کرنا اور مطلب واضح ہے کہ پہلے کان کرتے توجہ فرماتے توجہ کے بعد اگر اذان سن لیتے تو واضح ہاں ورنہ آپ حملہ کر دیتے اور اس طرح کے بہت سی دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں اور جیسے کہ سراہ نے اپنی کتاب سفا نمبر تین سو تیرہ پر لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا مانا اجتماع کا مانا جو ہے کان ڈرنا اور توجہ کرنا ہے اور لغت کے امام امام خالد رحمت اللہ علیہ سے ہے واحد پورے الخت من سے تو کا مطلب یہ انہوں نے نقل کیا ہے اور یہی مطلب جو ہے وہ کانا سال وہ مانا ہو ادا پورے القر امام پر تم الا کراتے ہی ولا امام صاحب کہتے ہیں اجتماع کا معنی یہ ہے کہ جب امام کرات کرے تو اس کی کراط کی طرف توجہ کرو بولو اور بولو مت امام راغب فرماتے ہیں ول اجتماع ول اجتماع کا مطلب ہے کام ڈرنا اور توجہ کرنا جیسا کہ مفردات میں یہ بات موجود ہے اور اسی طرح ایک حوالہ نہیں بلکہ سن لیجیے گا کہ مختار صحاب میں یہ بات موجود ہے وسط میں لہو اے اصواہ اور استعمال کا یہ مانا ہے کہ اس کی طرف جو ہے توجہ کی جائے اور اس پر کام دلے جائیں اسی طرح منجد میں اور قانوس میں بھی یہ بات موجود ہے اور امام نوبی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں الاستعمال الس رائے شیرا مسلم جلد پہلی میں آپ لکھتے ہیں کہ اجتماع کا معنی توجہ کرنا اور کام بھرنا ہے نہ کہ دل میں پڑھنا ہے اور یہ مانا نہیں ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی اس کا طے ترجمہ کیا ہے اور امام راضی رحمت اللہ علیہ تفصیل کبیر جلد چار سبا نمبر جناب والا پانچ سو چار پر آپ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں اجتماع اور چیز ہے اور اسما اور چیز ہے اور اجتماع اور چیز ہے سمائے غیر بل ور اجتماع غیر یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں دونوں کو ایک کہنا جو ہے وہ جہالت پر مبنی ہے اور بہادیوں کا ایمان کاوی شوقانی جو ہے وہ بھی اس کی اس کا جناب ترجمہ کیے بغیر نہیں رہ سکا وہ اپنی کتاب نیل الاوتار میں جلد دو میں اور جناب اس پہ لکھتا ہے ید العالم نہیں عامل کا عامل کرا کے ان مجوت الجہر من الامام ولی سفی ہے ولا کی غیر ہی مایوس اعتبار سمائے اور یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ جب ایماندار سے کراط کر رہا ہو تو مقتدی کو اس حالت میں کراط کرنا منع ہے یہ حدیث اور کوئی دیگر حدیث اس پر دلالت نہیں کرتی کہ مقتدی کو کراط سے اس لیے منع کیا کہ وہ کراط سن رہا ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کراط سن رہا ہے بلکہ اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب مقتدی بن گیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ استماع کرے اور یعنی کان بھرے اور توجہ کریں اس پر اور یہی بات جو ہے اس نواب صدیق حسن خان گوپال نے بھی لکھی ہے اور اب جو ہے اجتماع کے بات کو چھوڑتا ہوں اب جو ہے ان ساتھ کا معنی جو ہے کیونکہ دونوں لفظ جو ہیں اس حدیث میں موجود ہے اور دونوں پرانی لفظ ہیں فرم ہوں وہ انت فمیز جو ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے اور اس حدیث میں موجود ہے وہ ان کا لفظ بھی اس حدیث میں اور قرآن آیت میں موجود ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے اور کتاب البحی کی حدیث نمبر چار عرض کر رہا ہوں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس میں درج کی ہے اور وہاں اجتماع کا معنی تو میں نے نے عرض کر دیا اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو اجتماع کے اور بہت سے معنی جو ہے وہ میں بیان کر سکتا ہوں الحمدللہ رب العالمین اور اجتماع کے معنی پر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن چونکہ وقت قلیل ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کے لیے ان شاء اللہ بفضل ہی تعالی اگر آگے نماز کا باپ آئے گا اس میں تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور تفصیل در منصور میں یہ بات موجود ہے ال انساط و بل لسانی اجتماع بال اردو اور انسان کا تعلق زبان سے ہے اور اجتماع کا تعلق کانوں سے ہے یہ کون کر رہا ہے تفصیل در منصور دل جلد دو حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے یہ بات پوری شراب کے ساتھ جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے جو کہ تفصیل جمعے منظور میں حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جو ہے صاحب تفسیر نے نقل کی ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اجتماع الگ ہے اور انسان الگ ہے اور الگ الگ مینا کے لیے موضوع ہے اور یہ ایک کا معنی دوسرے میں نہیں ہو سکتا دوسرے کا معنی الگ ہے اور دیکھا اب دیکھیے گا امام ابن حمام رحمت اللہ علیہ اور ان کی طرح بہت سے اہل علم نے اس کے یہی معنی کیے ہیں اہل لغت نے انسان انسان کے معنی مطلب سکوت کے کرتے ہیں اگر کسی نے اس کے معنی سکوت مال استعمال کیے ہیں تو محبت موصوف جو اس سے بے خبر نہیں ہے کیونکہ وہ خود ہی لکھتا ہے انسان جاری نمازوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ سری اور جاری دونوں کے شامل ہے کیونکہ اس کے معنی عدم کرام کے ہیں لیکن بعض بعض نے کہا ہے سکوت مال استعمال کی ہے امام امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے اب دیکھیے گا کہ انصاف معنی کیا ہے جو سراہ نے کیا ہے وہ وہ یہ کیا ہے خاموش بودن ہاں جی وہ یہ ہے اور قاموس جلد پہلی میں ہے کا تھا یعنی انسان کا معنی خاموش ہونا ہے یہی معنی جو ہے مغرب کے دو میں موجود ہے اور منجر میں بھی موجود ہے اور دیگر کتبے جو لوگوں کی کو کتابیں ہیں اور اس کا یہی معنی جو ہے نا لیا گیا ہے حتیہ کے تاج العروس میں یہی معنی جو اس کی پہلی جیوت میں لیا گیا ہے اور امام ابو بکر راضی رحمت اللہ علیہ نے آج آپ نے بہت خوبصورت مانا کیا ہے اور آپ کی بات جو ہے سماج پر مار گا آپ بیان فرماتے ہیں کد بینا درال تم اعلیٰ وجود سات ہند قرات الامام فی حال جہر الامام والاخفائے قال اہل اللغت الانساط الانساط عن الکلام والسکوت لاستماع القرات ولا يكون القاری منسطا ولا ساکتا بحال وذالک لأن السکوت زد القلام وهو تسکین الآية عن التحریک بالکلام احکام القرآن القرآن اور جلد جلد تین جو ہے اس کے صفحہ نمبر نوجا پر یہ بات موجود ہے اور آپ آپ حضرت یعنی حضرت یعنی ابو بکر الراضی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت وجوب انصاف پر دلالت کرتی ہے جب کہ امام قرار کر رہا ہو جا کے قرار کرے یا آیتا کرے اہل لغت کہتے ہیں انصاف کا معنی کلام سے رک جانا ہے اور قرار کی طرف طرف توجہ کے لیے خاموش رہنا ہے پڑھنے والا کسی صورت میں ہو وہ منصف اور سات نہیں ہو سکتا کیونکہ سکوت کلام کی ضد ہے اور سکوت کا معنی یہ ہے کہ زبان کو کلام کے لیے حرکت نہ دی جائے یہ معنی جو ہے وہ جناب حضرت امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ اپنی اپنے احکام القرآن میں یہ بات جو ہے وہ نقل فرما رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سکوت کا معنی امام اللغت ول ادب حضرت امام ابو عبداللہ الحسین حسین بن احمد المعروف ابن خالویہ متوفی تین سو ستر آپ فرماتے ہیں کہ جب جب مناظرہ کرتے وقت کوئی آدمی بالکل لاجواب ہو کر خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو اس پر نظب کا لفظ جو ہے اطلاع کرتا ہے اس طرح جب کوئی اپنے کلام کو منقطع کرتا ہے تو اس طرح جب کوئی اپنے اس پر ساکتا کا لفظ بولا جاتا ہے اور منجد اور جن پہلی میں یہی بات لکھی ہے سکوت کا معنی یہ ہے کلام بالکل قطر کر دینا کوئی کوئی بات نہ کی جائے تو مجمع بہار میں جلد دو میں یہ بات موسفا نمبر ایک سو پچیس بار اس کی تصریح اس طرح ہے کہ یعنی تین دن تک سلاب چلتا رہا پھر بالکل رک گیا یہی معنی جو ہے انہوں نے کیے ہیں اور امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ اور پانچ سو تتی ہیں اکوتوں مختص بتر کل کلام سکوت ترک کے کلام کے ساتھ مختص ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں سکوت ایسی ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا نہ کوئی بات کی ہے نہ کسی قول اور پھر میں تصرف کیا ہے اور اس کے عزی محل ہونے میں کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے اور مناظرات امام راضی رحمت اللہ علیہ سے یہ جناب والا یہ بات میں عرض کر رہا ہوں اور جس کا الفاظ یہ ہے یہ ان سکوتا ادمی مانا ہو ان لم یقل سی ان و لم ین کل امرن و لم ین یب فی قول ولا فیل ولا شک ان حاضل مانی ادمی محبن اور یہ عبارت جو ہے یہ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مناظراتی امام راضی صفحہ نمبر پینتیس پر یہ بات موجود ہے تو گرامی قدر بخاری شریف کی اس حدیث کا یہ معنی یہ ہے کہ فسٹ میں نہ آپ ذریعے پوری طرح توجہ کیجیے اور سب سے پہلی بات یہ ہے آپ غور فرمائیے اس بات پر کہ حضور علیہ سلاط و سلام اس وقت جبریل امین کا کلام نہیں سن رہے ہوتے تھے ہاں جی کیوں کہ قرآن کریم کا نزول جو ہے وہ الفاظوں میں نہیں ہوا اور قرآن کریم کا نزول جو ہے وہ کل پر ہوا ہے جس کے لیے بہت سے بہت سی دلیلیں موجود ہیں اللہ قرآن میں رشاد فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اللہ کا فرمان موجود ہے اللہ فرماتا ہے جبریل نے تو اسے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر اتارا ہے دوسرے صورت شعرا اور اس کی آیت نمبر ایک سو چورانوے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے نادالا بحر روح امین اللہ کر روح امین نے اسے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر اتارا ہے تو قرآن تو اتنا ہی دل پر ہے اور قرآن کا نزول جو ہے وہ دل پر ہوا ہے اور قرآن کا جب نزول دل پر ہوا ہے تو وہاں سننے کا سننے سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی کہ کرا سنی جا رہی تھی اور حضور علیہ سلاۃ والسلام ہو رہا لا رہے تھے نہیں نہیں بلکہ اس کا نزول دل پر ہو رہا تھا لیکن حضور علیہ سلاد وسلام پھر بھی اپنے ہونٹوں کو حرکت دے رہے تھے اور ہونٹوں کا حرکت دینا بھی اللہ کو پسند نہ آیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہونٹ بھی نہ ہلائیں آپ کے ہونٹ بھی نہ حرکت کریں بس آپ اجتماع فرمائیں اور سن لیجئے گا کہ یہ بات قرآن کریم کی آیت کریمہ سے جو ہے وہ ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا تو ہر ایک ہی لسان کا اور یہ کہہ کر زبان مبارک کو حرکت دینے سے بھی منع فرما دیا اور حکم دیا پیدا کرانا قرآن جب ہمارا فرشتہ کرات کرے تو آپ اس کی کرات کی تباہ کرے یعنی خاموش ہو کر سنتے رہیے گا چنانچہ صحیح بخاری میں اور مسلم میں اس طب قرآن کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اس تمل و انسط کے ساتھ وارد ہے اس سے معلوم ہوا کہ بلا آواز زبان کو حرکت دینا بھی اجتماع اور انصاف کے منافی ہے علامہ علامہ نوبی رحمت اللہ علیہ شرع مسلم لکھتے ہوئے اس موقع پر لکھتے ہیں کہ اجتماع کا معنی متوجہ ہونا اور کان لگانے کے ہیں اور انصاف کے معنی خاموش رہنے کے ہیں آدمی کبھی کان لگائے رکھتا ہے مگر خاموش نہیں رہتا اس لیے اتباع کی تفسیر میں دونوں کو جمع کر دیا ہے اور ارشاد ربانی ہے پستم لہو وان سے تو میں بھی یہی حکمت ہے امام نوبی رحمت اللہ علیہ کے کلام سے یہ کتنی صلاحت کے ساتھ یہ بات واضح ہوتی ہے کرا کے قرآن کے وقت اجتماع اور انصاف دونوں مطلوب ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا آدمی کان لگائے رکھتا ہے مگر خموش نہیں رہتا اس لیے لہو و ان سے تو فرما کر دونوں کا حکم فرما دیا اب ان دونوں آیتوں کو ملانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان کے پیچھے کرات میں اجتماع اور انصاف کے معاق معنی ہے لہذا وہ ممنوع ہے کہ ایمان کے پیچھے سورج باٹیاں پڑی جائے ایمان کے پیچھے کرات کی جائے کیوں اللہ کے حکم کے خلاف ہے جب اللہ کا حکم یہ ہے تو ہم کون ہیں اس کے خلاف کرنے والے اور آپ دیکھ دیجیے گا کہ جیسے میں نے وہ پہلے دو آیتیں بیان کی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب انور پر قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے اور قرآن کریم کا نزول تو ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر ہوا ہے اور اس میں تو جار والی بات ہی کوئی نہیں ہے زیادہ سے سننے والی تو بات ہی نہیں ہے اور بلکہ فرشتہ وہی کی تو توجہ باطنی کا فین ہوا کرتی تھی اور قطن یہ غیر مصنوع ہوا کرتی تھی یعنی یہ تو سنی نہیں جا سکتی تھی جس طرح خاموشی کے ساتھ متوجہ رہنے کے لیے آپ کو پابند کیا ہے اور زبان مبارک ہلانے تک کو بنا فرما دیا ہے تو اس سے معلوم ہوا غیر مصنوع یعنی سری قرار کے وقت بھی بحکم قرآن اجتماع اور انسان فرد ہے اور سری اور جاری دونوں قسم کی نمازوں کو یہ شامل ہے لہذا یہ کہنا کہ اجتماع اور انصاف صرف مصنوع یعنی جاری میں کے ساتھ مخصوص ہے یہ بات بلا دلیل ہے انشاءاللہ شاء اللہ اور بدری ہی تعالی اس پر تحقیق سے گفتگو ہوگی اور جب اس کا باپ آئے گا تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جو ہے اس پر بحث ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ اور بدری ہی تعالی لیکن ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ معنی ہمارے اپنے وضع کردے نہیں ہیں بلکہ یہ یہ ائمہ اسلام نے ان کو بیان کیا ہے ائمہ اہل سنت نے بیان کیا ہے اور اجماع امت ہے اس بات پر اور یہ ہماری بات نہیں یہ آیت کی تفسیر میں بہت سے بہت سے اقوال پیش کیے جا سکتے ہیں اس پر بہت سی دلیل دی جا دی جا سکتی ہے لیکن چونکہ یہ لفظ آ گیا ہے حدیث میں پھر میں نے اس کے مختصر سے معنی جو ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں اور انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے اس کے اپنے اپنے موقع پر اس کی تفصیل آئے گی اور اب دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لفظ جبریل ہے اور لفظ جبریل جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی ہے مرد خدا جبریل کے معنی کیا ہے مرد خدا اور لفظ جو ہے ملک بھی آیا ہے ملک جو ہے ملک کی تحقیق یہ ہے کہ لفظ ملک میں یہ صرف ملائکہ کا واحد ہے اور باقاعدہ قاعدہ صرف جو ہے جو ہے وہ ملک ہو گیا ہے اور یہ مستق ہے جس کے معنی پیغام دیے ہیں اور ملائکہ الہی خالق میں خالق اور مخلوق کے درمیان قاصد ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو رسول اور رسول اللہ اور الہی فرمایا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت کا قرآن کریم اس پر شاہد ہے اللہ فرماتا ہے اللہ من الملائکتی رسولن رسولن رسول رسول اللہ فرشتوں میں سے اپنے پیغمبر منتخب فرماتا ہے اور اس کے علاوہ یہ اللہ تعالی کے حکم سے کارخانہ الہی کو چلاتے ہیں اس لیے ان کو مدبرات امراوی کہا گیا ہے سورت و نازہت میں ملائکہ کی یہ صفت بیان کی ہے اللہ تعالی کے سراپا کا متی ہے اور اس کے حکم کے تابع اور فرمان ہے حکم الہی سے کبھی روح گردانی نہیں کرتے انبیاء علیہ السلام کی سیرتیں اور ان کی آمد سے معمور ہے اور کتب خدا بندی جو ہے قطب سماویہ جو ہیں ان کے نام کے ساتھ ان کا نام ضرور آتا ہے اور ملائکہ کے سخیر اور شہن شاہ حضرت جبریل امین ہے جو بدیر رسالت کے لانے پر معمور ہے اور دیگر امور کو سر انجام دینا ان کے فرائض میں ہے اور لفظ جبریل کے بارے میں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی معنی ہے مرد خدا لیکن اصطلاح شرح میں جبریل اس مرد کے مقرر کا نام ہے کہ جو خدا اور خاصان خدا کے درمیان پیغمبری کی خدمت سر انجام دیتا ہے اور جو رسل ملائکہ میں سے ہے اور قطب عقائد میں لکھا ہے کہ مرسل ملائکہ وہ ہیں جو احکام وہی اور بنی انبیاء اور انبیاء علیہ السلام کو پہنچاتے ہیں اور ان میں جبریل امین سب سے افضل ہے جیسا کہ تبرانی کی مرکو حدیث میں یہ آیا ہے اور قاضی یاد رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اب تمام آئمہ مسلمین کا اتفاق ہے اس بات پر جو انبیاء کرام کا حکم ہے وہی مرسلین ملائکہ کا حکم ہے وہ عصمت وہ تعظیم وہ حرمت میں برابر ہے بے شک مت ملائکہ ملائکہ کے حقوق حقوق انبیاء حاصل ہیں جیسے انبیاء کرام امتوں کو احکام پہنچاتے ہیں اس طرح ملترین ملائکہ حضرات انبیاء کو احکام الہی پہنچاتے ہیں اور شفا شریف میں نسیم الریاض میں یہ بات موجود ہے قرآن کریم میں حضرت جبریل امین کو جبریل کو روح الامین یعنی ایمان امانت دار روح کہا بھی اور دیا ہے اور روح القدس بھی قرآن کریم میں ان کو فرمایا گیا ہے اور جبریل کا نام تین مقام پر پرانے کریم میں آیا ہے آغاز بہی کی اس عزیز میں جو ملک کا لفظ آیا ہے اور جس کے جس کو برقع نے نموز کے لفظ سے معصوم کیا ہے اور یہ وہی جبریل امین ہے بائندہ نزلہ ہوا والا کل بھی کبھی نیلا نازلہ بحر روح الامین میں ربی کبھی حق یہ جناب والا یہ آیا ہے اور ناموز کا لفظ جو ہے وہ بھی لغت میں دیکھا جا سکتا ہے ناموز جاسوس کے وزن پر ہے آپ نے اکثر لفظ جو ہے جاسوس سنا ہوگا اور یہ ناموس جاسوس کے وزن پر ہے اور دونوں کے معنی میں دونوں کے معنی ہے رازدار جاسوس کا معنی بھی یہی ہے اور ناموس کا معنی بھی یہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ کسی نے اس نے راز کو چھپا لیا اور ناموس اور جاسوس میں فرق یہ ہے کہ ناموس جو ہے خیر و برکت کا رازدار ہوتا ہے اور جاسوس جو ہوتا ہے برائی کا رازدار ہوتا ہے یہ فرق ضرور یاد رکھیے گا تاکہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دونوں ایک معنی ہے اور ایک ہی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے نہیں بلکہ فرق صرف اتنا ہے اور یہ چھوٹا فرق نہیں ہے بہت بڑا فرق ہے اتنا فرق ہے کہ ایک رازدار جو ہے وہ خیر و برکت کا ہے اور دوسرا رازدار جو ہے وہ برائی کا راجدار ہے اور جبریل امین کو نمر سے اکبر اس لیے کہتے ہیں وہ انبیاء کرام کے رازدار ہوتے ہوتے ہیں ہاں جی اس لیے ان کو نموس اکبر جو ہے وہ کہا گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اتنی شرح جو ہے بہت ہے اور اس عزیز کے بارے میں میں نے مختصر سا عرض کر دیا ہے لیکن ان شاء اللہ لذیذ ہی تعالی اپنے اپنے مقام پر اس کی تشریح ہوتی رہے گی اور یہ کام انشاءاللہ اب چلتا رہے گا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح صحیح سمجھ عطا فرما دے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہماری اس صحیح کو اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے اس دن سے المستقیم پر ہمیں چلا دے ہمیں حضور علیہ سلاۃ وسلام سے محبت کرنے والا آپ کے دین کو سیکھنے والا آپ کی عظمتوں کو بیان کرنے والا اور آپ آپ کے صحابہ سے محبت کرنے والا بنا دے اللہ تعالی ہماری بخش اور مختلف دے وما ومال البلاغ المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ